بوتل میں روح ایک دفعہ کی بات ہے ایک گھنے بڑے جنگل کے باہر ایک لکڑہارا رہتا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ وہ بہت غریب تھے لیکن بہت خوش بھی تھے یہ مٹر کا شوربا اور روٹی کتنے اچھے ہیں نا ابا دنیا میں اس سے عمدہ کچھ نہیں <laughs> اب چلو بھی چلو سونے چلو کل ہمارے نتیجے مل جائیں گے فرینک سوچتا ہے کہ میں اول آؤں گا پتا ہے فرک کیا کہتا ہے اب سو جاؤ سیم بہت دیر ہو چکی ہے جگری دوست تھا وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور آج فرینک پہلے سے زیادہ خوش تھا ارے سیم آؤ چاچا جان اتنے خوش ہوں گے کہ تم اپنی کلاس میں سب سے امل ہو <laughs> ہاں میں جانتا ہوں ابا سچ مجھ بہت خوش ہوں گے پھر تم اتنے کیوں ہو اس پتھر کی طرف دیکھو ہر روز ایسا مکمل گول پتھر نہیں ملتا ہے غور سے دیکھو دیکھو اسے <laughs> جو سب سے پہلے پہنچے گا وہ جیتے گا پر یہ صحیح نہیں ہے خیر چلو بھی تم بہت ڈھیلے ہو <laughs> چاچا جان بتائیے آج کیا ہوا کیا بات ہے فرینک شانت ہو جاؤ تھوڑی دیر آرام کرو چاچا جان نتیجے آئے ہیں اور سیم پوری کلاس میں اولا ہے مجھے تم پر فخر ہے <laughs> شکریہ چاچا وہ تو یہاں تک سوچ رہے ہیں کہ سیم کو اگلے سال ایک کلاس آگے نہ رکھی دے <laughs> اب دیکھے گا بہت ہی جلد ہمارا سیم ڈاکٹر بن جائے گا ابا کیا بات ہے تم دونوں کو بڑی بھوک لگی ہوگی میں نے تم لوگوں کے لیے تھوڑا کھانا بچا کر رکھا ہے یہی میز پر پڑا ہے چاچا جان کیا بات ہے ہمیں بتائیے ابا مہربانی کر کے مجھے معاف کرنا بیٹا میں تمہاری اسکول کے لیے پیسہ نہیں دے سکتا ابا بڑی مشکل سے کھانے اور کپڑوں کے لیے پیسے بچتے ہیں تمہیں اسکول بھیجنا ممکن نہیں ہے بیٹا میں اپنے ابا سے پوچھ سکتا ہوں شاید شکریہ فرینک پر نہیں آپ کو پتا ہے کیا کیوں نہ میں آپ کی لکڑی کاٹنے میں مدد کروں تاکہ ہم دونوں مل کر اور زیادہ لکڑی کاٹ سکیں جس کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ پیسہ کما پائیں گے اور پھر میں اسکول جا سکتا ہوں تم لکڑی کاٹو گے کیوں نہیں ابا تو کاٹتے ہیں پر میں بس کوشش کر رہا ہوں ویسے بھی میں چیزوں کو بہت جلدی سیکھ جاتا ہوں نا جیسا کہ میں نے اسکول میں سیکھا ہے میں سیکھ لوں گا کی لکڑی کیسے کاٹتے ہیں اور اپا کی مدد کروں گا تاکہ میں اسکول واپس جا پاؤں نہیں فرینک لکڑی کاٹنا کام ہے ساتھ ہی میرے پاس بس ایک ہی کُلہڑی ہے ہمارے گھر میں دو کلاڑیاں ہیں میں اپا سے پوچھوں گا وہ تمہیں ایک دے دے اور سیم میں تمہیں وہ سب سکھاؤں گا جو اسکول میں کرتے ہیں تاکہ جب تم واپس آؤ تو تمہیں سب پتا ہو ہاں شکریہ فرینک تم سچ مچ میرے جگری دوست ہو ہم ضرور سفل ہوں گے میں تمہارے لیے کلاڑی لاؤں گا اگلے دن سیم اپنے ابا کے ساتھ نکل گیا لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل میں اس نے دوپہر تک کڑی محنت کی سب سے پہلے دیکھو پہلے سے ہی گرے ہوئے سوکھے درختوں کو اٹھاؤ جہاں تک ہو سکے ہمیں اچھے اور صحت مند درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے ہاں ابا اسکول میں ہم نے سیکھا ہے کہ درختوں میں جان ہوتی ہے اسی لیے ہمیں انہیں دکھ نہیں دینا چاہیے او بیٹا تم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اور اب تمہیں یہ کرنا پڑ رہا ہے مجھے معاف کر دو ابا آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ زندگی کو بہت اچھے سے جینا چاہیے ہم مل کر اس سے گزریں گے ابا میں ڈاکٹر بن جاؤں گا اور لوگوں کی مدد کروں گا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی او اگر میں کام نہ کروں تو دن بھر کیا کروں گا <laughs> میں تمہیں چاہتا ہوں بیٹا اب چلو کچھ دیر آرام کر لے اور کھانا کھا لے آؤ بیٹا اپنا کھانا کھا لو دیکھیے ابا کتنا خوبصورت پرندہ ہے تمہارا کھانا سیم واپس آؤ مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا ابا خیال رکھنا بچے بھی نا سیم اس خوبصورت پرندے کے پیچھے گھنے جنگل میں چلا گیا او میں کہاں ہوں میں ضرور دور نکل آیا ہوں واپس جانے کا وقت ہو گیا ابا ضرور انتظار کر رہے ہوں گے مدد کرو مدد کرو کہاں ہو تم میں یہاں ہوں یہاں پر ہاں میں آ رہا ہوں یہاں یہاں یہاں ہوں ہاں مجھے باہر نکالو مہربانی کر کے مجھے یہاں سے باہر نکالو میری مدد کرو بے چارہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا کون ہو تم کیا ہو تم میں وہ روح ہوں جسے اس بوتل میں قید کر دیا گیا تھا پانچ سو سال پہلے آج تم نے مجھے آزاد کیا ہے تمہیں تمہارے نام کا حق ہے کیا انعام ہاں تمہارا انعام مجھے بتایا گیا تھا مجھے اس انسان کو مار ڈالنا چاہیے جو مجھے آزاد کرائے کیوں کیا احسان چکانے کا یہ طریقہ ہے خیر اگر تم دیانت مند اور ہوشیار ہو خود کو مجھ سے بچا لو ورنہ مرنے کو تیار ہو جاؤ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تمہیں آزاد کرانے کا انعام موت ہے یہ تو زیادتی ہوئی نا تمہاری بد قسمتی میں کیسے یقین کروں کہ تم وہی ہو جو بوتل میں تھے کیا ابھی ابھی تم نے مجھے وہاں سے آزاد نہیں کرایا میں کیسے مان لوں کہ تم وہی روح ہو یا پھر کوئی دوسری والی ہو جو یہاں اس غبار میں چھپ کر آئی اور اس چھوٹی والی روح کو کھا گئی جو بوتل میں تھی کیا ہاں میں تم تلسمی باشندوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں کیا کروں مجھے سوچنے دو بوتل میں واپس چلے جاؤ اور پھر میں یقین کر لوں گا کہ تم وہی رو ہو یہ بہت ہی آسان ہے یہ کیا نہیں تمہیں اپنے کرموں کی اچھی سزا ملی ہے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ مہربانی کر کے مت جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا پر میں تم پر کیسے یقین کر لوں میں تو بس تمہیں آزما رہا تھا کہ کیا تم حقیقت میں انعام کے حقدار ہو یا نہیں اگر میں واقعی برا ہوتا تو تمہیں اب تک مار چکا ہوتا تمہاری بات مان کر خود کو چھوٹا نہ کیا ہوتا سوچو ذرا وہ تو سچ ہے میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا بس مجھے باہر نکالو اچھا ٹھیک ہے آخر کار آزادی مل گئی شکریہ اپنی آزادی کا لطف اٹھاؤ رکو کیا تمہیں تمہارا انعام نہیں چاہیے او نہیں شکریہ میں تو بس تمہیں آزما رہا تھا یہ لو اب لے بھی لو لے لو نا یہ کیا ہے اگر تم اس کپڑے کا چاندی والا سرا کسی پتھر پر رگڑو گے تو وہ چاندی بن جائے گی اور اگر دوسرا لال والا کسی زخم پر رگڑا جائے تو زخم شفا پا جائے گا لے لو اسے اسے عقل مندی سے استعمال کرنا میرے دوست کہاں چلا گیا یہ بچہ اسے ڈھونڈنے مجھے خود جانا ہوگا ابا دیکھیے مجھے کیا ملا سیم میرے بچے مجھے فکر ہو رہی تھی ہماری سب فکریں دور ہو گئی چلیے گھر چلتے ہیں پھر میں بتاؤں گا گھر ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں اگر تھک گئے ہو تو تم چلے جاؤ ابا مجھے گھر کا راستہ نہیں پتا میرے ساتھ چلیے نا مجھے آپ کو اور فرینک کو اتنا کچھ بتانا ہے مہربانی کیجیے کیا سب کچھ ٹھیک ہے بس آپ میرے ساتھ آئیے میں آپ کو سب بتاؤں گا ٹھیک ہے آہستہ چلو سیم میں آ رہا ہوں اور اس شام سیم نے اپنے ابا اور فرینک کو سب کچھ بتا دیا کیا ہم اسے آزمائے یہ وقت کی بربادی ہوگی میں ایک چھری لاتا ہوں یہ کام کرتا ہے یہ کمال کا ہے اب ہماری ساری فکریں دور ہو گئی ہم کس چیز کو رگڑ سکتے ہیں یہ تشتری یہ مگ یہ کیٹلی تمہارے خیال سے ہمیں کتنا پیسہ مل پائے گا چلو پتہ لگاتے ہیں دونوں دوست ایک جوہری کی دکان پر گئے اس چاندی کو بیچنے کے لیے مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ بہت ہی اچھی چاندی ہے یہ لو ہاں اندر آ جاؤ کھانا تیار ہے تمہارا پسندیدہ مٹر کا شوربا ابا ہمیں شوربا روٹی کھانے کی اور ضرورت نہیں ہے دیکھیے کتنی شاندار چیزیں پیسوں سے خریدی جا سکتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ پیسہ اتنا لذیذ کھانا خرید سکتا ہے چاچا جان شوربا سچ مچ لذیذ ہے شکریہ فرینک مجھے سیم کی فکر ہے فکر نہ کریں چاچا وہ بس تھوڑا جوش میں آ گیا ہے امید ہے یہ جلدی ہی اتر جائے گا اور اس دن سیم بہت ہی زیادہ بدتمیز زدہ اور گھمنڈی ہو گیا میں دیکھتا ہوں کہ آج میں کس شہ کو چاندی میں تبدیل کر سکتا ہوں سیم سنو میں تمہارے لیے اپنی کتابیں لایا ہوں چلو مل کر پڑھائی کرے اب کیوں کی تم واپس آنے والے ہو بہتر ہوگا کہ تم جان لو کی کیا چل رہا ہے سیم چلو بھی تم اسکول واپس آ رہے ہو نا واپس کیا مطلب ہے تمہارا کیوں تم ایک ڈاکٹر بننا چاہتے تھے نا وہ بس پیسہ کمانے کے لیے تھا اور جب میرے پاس تلسمی کپڑا ہے تو میں جتنا پیسہ چاہوں پا سکتا ہوں تو مجھے پڑھائی کی کیا ضرورت لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں کیا وہ تو میں اپنے پیسوں سے کر سکتا ہوں اور اس کپڑے کے دوسرے سرے سے جادو کر سکتا ہوں تم کہو تو میں اسے چاندی میں تبدیل کروں سیم آؤ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے چلو کھیلے نہیں میں کھیلنا نہیں چاہتا فرینک کیا تم میری مدد کرو گے سکے گننے میں اس میں لطف آئے گا سیم جب سے تمہیں یہ کپڑا ملا ہے تم بدل گئے ہو جب سے مجھے یہ کپڑا ملا ہے تمہیں حسد ہو رہی ہے نا کیا اب تم جاؤ اور مجھے اطمینان سے انہیں گننے دو تم ایک اچھے لڑکے ہو فرینک ابا آپ کام پر جانے کی ضد کیوں کر رہے ہیں ہمارے پاس ضرورت سے کہیں زیادہ پیسہ ہے اگر میں کام پر نہ جاؤں تو پورا دن کیا کروں میرے ساتھ رہیے نا میں اوب جاتا ہوں کیوں تمہارے سب دوست کہاں چلے گئے یہ جان لو بیٹا کام اپنا انعام خود ہے فرینک سنو فرینک دیکھو مجھے کیا ملا کھیلنا چاہو گے تم اسکول نہیں جاتے پر میں جاتا ہوں اب سیم فرینک کی کمی محسوس کر رہا تھا کتنے بھی سکے اس کی تنہائی دور نہیں کر رہے تھے سیم نہیں خرید پا رہا تھا ہنسی مزہ اور خوشی الودا فرینک سنو نا کھیلنا چاہو گے مجھے ہوم ورک کرنا ہے تو ہم مل کر کر لیں گے سیم کو اپنا سبق مل گیا تھا وہ جان گیا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں تھا زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے بیٹا ابا میں پھر سے اسکول میں داخلہ لوں گا فکر مت کیجیے ابا میں نے اتنا ہی پیسہ لیا ہے جتنا کہ فیس کے لیے ضروری ہے مہربانی کر کے اسے آپ اپنے پاس رکھیے آپ صحیح تھے کام اپنے آپ میں ہی انعام ہوتا ہے اب میں نے یہ جان لیا ہے میرے بیٹے مجھے مجھے تم پر ناز ہے فرینک فرینک معاف کر دو فرینک میں بہت شرمندہ ہوں میں بہت ہی بیکار بدتمیز اور خود غرض ہو گیا تھا ہاں پیسے بن گئے تھے بہت ہی اور مطلب تمہارے ساتھ کھیلنے اور تمہارے ساتھ پڑھائی کرنے میں زیادہ خوشی ملتی ہے اور چڑیوں کے پیچھے بجائے چیزوں کو چاندی میں تبدیل کرنا کیا تم مجھے معاف کرو گے صرف اگر تم اسکول مجھ سے پہلے پہنچ جاؤ ارے رکو تو صحیح چلو بھی پھر سے دوست بن گئے